اس موقع پر زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے